تمہارے دیے اللہ نے منتخب کیا ہے دین کو فلا تموتن الا و انتم مسلمون بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاح وسلم کے بارے میں یہ پچھلے تقریباً ایک رکو سے یہ ذکر چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کیا کچھ امتحانات لیے اور پھر وہ ان امتحانات میں کس طرح کامیاب ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کس طرح بحث کی مناظرے کیے اور اس میں اللہ نے ان کو کیسی سرخروی دی له ربه اسلم اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینہ علیہ صلاح سے اللہ نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہو جائیے اب ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو ابتدا سے تھے حضرت تھانوی رحم اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبوت سے پہلے اللہ نے بطور الہام کے ان کو فرمایا تھا کہ آپ تمام کاموں میں اخلاص کو اپنائیے اور میری منشا کو میری رضا کو اپنائیے اور پھر بعد میں جب نبوت مل گئی پھر تو اس بات کی پوری سراہت آ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تسلیم ہوا رب العالمین کے لیے اب اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بیچ میں بیچ سے اپنی ذات کو اپنی منشا کو اپنی خواہش کو بالکل نکال دیجیے جو کام بھی ہو رب کی منشا کو دیکھیے اس کے حکم کو دیکھیے اس کی رضا کو دیکھیے اگر اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرو تو آپ کر دیجیے اگر اس کا حکم ہے کہ یہ کام مت کرو تو آپ مت کیجیے اگر اس کا حکم ہو کہ آپ اس طریقے سے اس کام کو کیجئے تو اس طریقے سے کیجئے اور اگر دوسرے طریقے سے وہ منع فرماتے ہیں تو آپ اس سے رک جائیے سر تسلیم خم ہے جو مزاجیار میں ہے سپردم بتو سرمائے خیشرا تو میدانی حساب کم و بیشرا میں نے میرے پاس جو کچھ تھا اختیار اے اللہ وہ سب کچھ میں نے آپ کے حوالے کر دیا اب اس میں کیا کمی ہے کیا زیادتی ہے یہ آپ ہی کو پتہ ہے تو سارا اختیار اللہ کو دے دیا اپنی مرضی کو فنا کر دیا ختم کر دیا یہ اخلاص کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے اور یہی عبدیت ہے اور اسی کا بندے سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو بیٹ سے نکال دیا بس اللہ جانے اس کا حکم جانے اور وہ کام جانے جو اللہ نے آپ سے کروانا ہے جب آپ اپنی رائے کو بیچ سے نکال دیں گے اپنی منشا اور خواہش کو بیچ سے نکال دیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار دیں گے تو آپ صحیح مسلم بن جائیں گے اور یہی اسی کو تسلیم کہا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی گردن اللہ کے حکم کے سامنے جھکا لی اور صرف یہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تسلیم کر دیا بلکہ اس کا اظہار بھی اپنی زبان سے کیا رب نے تو اکیلے مخاطب بنایا تھا رب نے تو فرمایا تھا کہ اسلم یہ واحد مذکر حاضر امر کا سیگا ہے کہ اے ابراہیم آپ تسلیم ہو جائیے ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا ذکر کیا تو یوں کہا کہ میں تسلیم ہوا اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ اسلم اور انہوں نے جواب میں کہا کہ اسلم تو رب العالمین میں کون ہوتا ہوں آپ کے حکم سے سرتابی کرنے والا آپ کے حکم کو چھوڑنے والا جبکہ جتنے بھی جہان ہیں جتنی بھی دنیا ہیں جتنے بھی عالم ہیں اس سب کے سب اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق آپ کے حکم کی محتاج ہے آپ کی تربیت کی محتاج ہے آپ کے امر کی محتاج ہے تو ایک ابراہیم کی کیا گنجائش ہے اور اس کی کیا ہمت ہے کہ وہ رب کے حکم کو چھوڑ دے اور اسے سرتابی کرے اسلم تو العالمی وسقاء بہا ابراہیم بنی ہی و پھر صرف یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ نبینہ والی صلاحت وسلام اپنے طور پر تو اسلام کے احکام کو مانتے رہے اور یہ ہمارے ہاں آج کل اللہ معاف کر بہت بڑی خامی آ گئی ہے کہ گھر کے جو سب سے بڑے پیرنٹس ہیں سب سے بڑے بزرگ ہیں وہ تو ماشاء اللہ ہر سال حج عمرے کے لیے بھی جائیں گے پانچوں نمازوں کے پابند بھی ہوں گے ذکر بھی کریں گے تلاوت بھی کریں گے اور گناہوں سے کسی حد تک بجنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن گھر کے دوسرے افراد کی ان کو فکر نہیں ہوتی یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ہمارے معاشرے میں جو کمزوریاں جو خرابیاں آ گئی ہیں اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ گھر کے بڑوں نے چھوٹوں کی فکر کرنی چھوڑ دی فیملی کے بڑوں نے اپنی فیملی کے چھوٹوں کی فکر چھوڑ دی علاقے کے بڑوں نے علاقے کے چھوٹوں کی فکر چھوڑ دی ترمیزی میں غالباً ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اوح اللہ علیہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ کا قضا و قضا بھی کہ جائیے اور فلاں بستی کے رہنے والے جو ہیں اس بستی کو ان کے ساتھ اوپر اٹھائیے اور پھر الٹ کر پھینکیے تاکہ وہ سارے کے سارے مر جائیں جب رہی اسلام ایک دم پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ یارب بھی ان نفی ہی کا فلانا نظم یاسے کا طور اے میرے رب آپ اس بستی کے تباہ کرنے کا مجھے حکم دے رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ختم کرنے کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ ان میں تو ایک ایسا آدمی بھی رہتا ہے کہ اس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی کیا اس کو بھی تباہ کر دوں کالا فقال قلبہ علیہ و اللہ اکبر اللہ نے جواب میں کہا کہ پہلے اس کو تباہ کرو بعد میں دوسروں کو کو ہی والے پہلے اس آدمی جو میرا اتنا فرما بردار ہے کہ جس کے کہ جس نے کبھی ایک پلک جھپکنے کے برابر میری نافرمانی نہیں کی ہے پہلے اس کو اس بستی سمیت تباہ کر دو اور بعد میں دوسروں کو تباہ کرو کیوں فعن وجہ اس لیے کہ کبھی بھی اس نے میری کر اس کے چہرے پر کبھی شکن اور ناراضگی کے آثار بھی ظاہر نہیں یہ اس کا جرم تو اگر دوسری بستی والوں کے بارے میں اتنے فرما بردار اور اتنے نیک انسان کو کے بارے میں اللہ جبر السلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ پہلے اس کو تباہ کرو اور بعد میں دوسرے نافرمان کو تباہ کرو تو کیا خیال ہے پیرنٹس کی ذمہ داری کتنی بڑی ماں باپ کی ذمہ داری جو اپنی اولاد کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ ٹھسے مس نہیں ہوتے اور اللہ ہمیں معاف کرے دنیا کی محبت تو ہر کسی میں ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں میں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اگر بیٹا اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتا کورس ورک نہیں کرتا تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے اگر اسکول سے کمپلین آ جائے تو پوری فیملی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کمپلین کو کیسے دور کیا جائے اور اگر وہی بچہ مکتب کا ہوم ورک نہیں کرتا مسجد کا اور مدرسے کا ہوم ورک نہیں کرتا کورس ورک نہیں کرتا تو کہتے ہیں مودوی صاحب اسکول کا بہت زیادہ پریشر ہے نا اس پر زیادہ بہت جمٹ ڈالی ہے وہاں کی اتنی فکر اور یہاں سے اتنی غفلت کیا یہ عذر ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے کیا وہ ہمیں یوں سستی مل جائے گی اتنی ارزانی سے قطعا نہیں یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہذیکم نارا اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ گھر والوں کو بھی بچاؤ بیوی بچوں کو بھی بچاؤ آگ سے کون سی آگ سے وہ دنیا کی آگ نہیں وقودها الناس والحجارہ یہ وہ آگ ہے کہ جس کو تیز کرنے کے لیے جس کے ایندھن کے استعمال ہونے کے لیے پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے پتھروں کو اس میں ڈالا جائے گا اور انسانوں کو ڈالا جائے گا اور تیز کیا جائے گا اب اگر کوئی کہے کہ میں وہاں پر کوئی تکنیک استعمال کروں گا آگ سے بھاگ جاؤں گا اللہ فرماتے ہیں شیداد یاسون اللہ فالون وہ آگ ایسی نہیں ہے وہاں سے تو بھاگنے کا تصور بھی نہیں اور پھر اس پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ غلیز بھی ہیں اور شدید بھی ہیں وہ عادت کے بھی سخت ہیں اور بدن کے بھی سخت ہیں اللہ نے ان کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے ان کو ایسی ڈیوٹی کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ نہ وہاں رشوت چلتی ہے نہ وہاں کوئی عہدہ چلتا ہے منصب چلتا ہے اور نہ وہاں پر کوئی آجزی چلے گی کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور وہ فرشتے کسی کی کچھ بھی نہیں سنیں گے اس لیے کہ لا ما ہوں وہ فرشتے صرف اور صرف اللہ کی سنتے ہیں اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کی سنتے ہیں کسی اور کی وہ قت نہیں سنتے تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان کو وصیت کی اور پھر یہی وصیت بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی یہاں پر وسا بہا ابراہیم بنی ہی و یعقوب یعقوب کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ نبین علیہ علیہ السلام کی وفات کے وقت اور ان کی زندگی کے آخری عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ تھے یہ پیدا ہو گئے تھے اور یہ زندہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے چالیس سال کی عمر میں شادی کی تھی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو یہ زندہ تھے اب ان کے زندہ ہونے کے ثبوت کیا ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبریاں دی ہیں مثلا ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بس شرناحا بھی اسحاق ومی ورا اسحاق یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جب آئیں اور فرشتے کی حضرت جبر علیہ السلام کی گفتگو سنی تو اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ بس شرناہا بھی اسحاق ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا و یعقوب نہ ہم نے اسحاق علیہ السلام کو تو ان کو عطا کیا ان کی دعا کی وجہ سے اور یعقوب علیہ السلام کو ہم نے بغیر دعا کے بطور نفل کے یعنی ایک زائد نعمت کے طور پر ہم نے ان کو دے دیا وباہب نہ لہو و یعقوب و ہم نے ان کو اسحاق دیے اور یعقوب دیے علیہ السلام اور ان کے خاندان میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا اور کتاب یعنی شریعت کو بھی رکھا یہ وہ دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی و یعقوب و یہاں پر اصل عبارت اس طرح ہے غقوب و کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی قدمے کی وصیت کی اپنی نسل کو یاقوب و اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی وہ کلمہ کیا ہے یا بنی یا ان اللہ لکم الدین اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے فلا تموتن بس تم کبھی نہ مرنا اللہ و انتم مسلمون مگر حضرت اسلام پر اب یہاں پر ایک خوشخبری بھی ہے کنایتن یعنی اشارے کے طور پر ایک خوشخبری ہے اور وہ خوشخبری یہ کہ فلا تموتن اللہ و انتم مسلمون اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو جائے تو اپنی زندگی میں اسلام پر عمل کرتے رہنا اپنی زندگی پر اگر اپنی زندگی میں اگر اسلام پر عمل کرتے رہو گے تو تمہارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو جائے گا یہ اس بات کی خوشخبری ہے اور سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں دے اور سچ بات کی تصدیق کرے اللہ سے ڈرے تو ہم اس کے لیے آسانی والا راستہ آسان بنا دیں گے یعنی اس کا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرما دیں گے اور جو ایسے نہ ہو وہ امام باقی وسطنا نہ فسن کر ضبسنا اس کے لیے دو والے راستے کو پھر آسان بنا دیں گے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل بعمل اہل جن کہ ایک آدمی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ایک ہاتھ یا ایک گز اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر وہ اس پر جو تقدیر اس کی جو لکھی گئی ہے وہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ دو زخیوں والے کام کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دو زخمی چلا جاتا ہے اور ایک آدمی دو زخیوں والے کام کرتا ہے پوری زندگی میں لیکن جب اس میں اور دو زخمیں ایک ہاتھ یا ایک گز اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے تقدیر کی وجہ سے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کمزور حدیث نہیں اب بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ان آیات میں اور ان اس حدیث میں ٹکراؤ ہے قرآن کی آیات سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے اور اس حدیث سے اس کے مقابلے میں کچھ اور ثابت ہو رہا ہے یہ اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اگر اس حدیث کے تمام ترخ پر یعنی جتنی سندوں سے یہ حدیث ہمیں پہنچی ہے اگر ان تمام سندوں پر ہماری نظر ہو تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور وہ اعتراض اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کی بعض سندوں میں ایک لفظ ہے یبدو یبدو للناس یعنی لوگوں کو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے اور لوگوں کو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ دو زخیوں والے کام کرتا ہے تو در حقیقت یہ انسان نیک نہیں ہوتا یہ منافق انسان ہوتا ہے دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے نیک عمل کرتا رہتا ہے اور آخر میں اپنی باطنی جو اس کی خباصت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے اسی طرح جو آدمی بظاہر لوگوں کی نظروں میں نافرمان ہے لیکن وہ اپنے دل میں سچا مسلمان ہے وہ اپنی نافرمانی پر نادم بھی ہے اس پر توبہ بھی کرتا ہے اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز استراری وجہ سے یعنی انتہائی مجبوری کی وجہ سے اس اس کے لیے کی گنجائش ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ گناہ ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں فاقہ ہے کئی دن سے بھوک اس طرح کی زندگی اس کی گزر رہی ہے اب اگر وہ باہر جاتا ہے اور جہاں لوگ کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں وہاں چلا گیا وہاں اس نے دیکھا کہ خنجیر کا گوشت ہے یا گدھے کا گوشت ہے یا کتے کا گوشت ہے اور وہاں سے اس نے کاٹ کر گھر لا کر اس کو پکا کے کھا دیا اب لوگ تو کہیں گے کہ حرام خور ہے لوگوں کی نظروں میں فی مایب دود لوگوں کی نظروں میں تو وہ حرام خور ہے لیکن شریعت کی نظر میں وہ مجبور ہے اور اس کو اتنی اجازت ہے کہ قوت الائمود کی جس سے اس کی کمر سیدھی ہو سکے اب ایک آدمی ہے مثال کے طور پر وہ ایسا پیاسا ہے کہ پیاس کی وجہ سے وہ بالکل مرنے والا ہے پانی نہیں ہے جوس نہیں ہے ڈرنک نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پانی کے ملنے کی کہیں کوئی درک بھی نہیں ہے کوئی امید بھی نہیں کہ پانی مل جائے گا اب سامنے اس کے شراب پڑی ہوئی ہے اگر وہ صرف اتنی شراب کی کہ کچھ گون پی دے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے تو اب لوگوں کی نظروں میں تو یہ گناہ ہے لیکن اللہ کے ہاں تو اس سے اس پر پکڑ نہیں ہے نا تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کی نظروں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ آدمی گناہ کا کام کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ یا تو شرح اس کو اجازت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہوتا ہے اور یا دل سے وہ اتنا زیادہ نادم ہوتا ہے اور اتنا زیادہ طائب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں مثلا ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور ایک صحابیہ ہیں امر غامی دیا ان کا مشہور واقع حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ یہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی آپ مجھے پاک کیجیے اب ایک طرف اتنا بڑا گناہ اور پھر اس پر ان کو رجم کیا گیا سنسار کیا گیا پتھر مارے گئے جو شریعت کی سزا ہے بعض بعد میں بعض لوگوں نے کچھ تبصرہ کیا جس طرح کی عادت ہوتی ہے ہم لوگوں کی تو تبصرے میں یہ کہا کہ اللہ نے تو اس پر پردے ڈالے تھے اس نے خود کو رسوا کیا وغیرہ یا اس طرح کی اس طرح کی کچھ باتیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تیرے تیرے تیرے بھائی ساتھی تو بارے میں یہ تبصرے کر رہے ہیں اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ معاذ نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا ڈاکو وہ اگر اس کو یہ توبہ مل جائے تو اس کی بھی مفرت ہو جائے اور امرا غامدیہ کے بارے میں فرمایا لقت تابت تو اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کی دونوں وادیوں کے بیچ میں سارے انسانوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مفرت ہو جائے تو اب بظاہر گناہ تو ہوا تھا لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو دل میں ندامت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اب ہمیں تو یہی نظر آ رہا یعنی ظاہری ظاہر بین ظاہر میں دیکھنے والا انسان تو یہی کہے گا کہ یہ بڑا نافرمان ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن اس کے دل کی جو کیفیت ہے اس دل کی کیفیت کی وجہ سے اللہ اس سے اتنا خوش ہے کہ وہ جنت کی ہونے سے تو لہٰذا جب یہ صنعت کی ساری طرق ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے پھر یہاں پر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نام دیے ابراہیم اور یعقوب کے بحا ابراہیم بنی ہی و یعقوب ابراہیم نے بھی یہ وصیت کی ہے اپنی اولاد کو اب اگر یعقوب کا ذکر نہ ہوتا تو کوئی یہودی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر تو ابراہیم کا نام ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ نصیحت کی ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہو ہمارے لیے ہو ہی نہیں تو اللہ نے کہہ دیا وہ یعقوب کہ جان چھڑا کر نہیں بھاگ سکتے اگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر سے یہ اعتراض تمہارا بیہودہ ہوتا اس لیے کہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو اسی طرح ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی ہیں اور یہاں پر بنی ہی جمع کا لفظ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اب ان کی جتنی بھی اولاد تھی ان سب کو جمع کیا اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے دو نبی تھے اور باقی دس نبی نہیں تھے تو ان سب کو جمع کیا تھا اور سب کو یہ نصیحت کی ہے سب کو آخری عمر میں یہ وصیت کی ہے اور وصیت کا مطلب میں کئی دفعہ بتلا چکا ہوں کہ نصیحت واضح تو عام طور پر زندگی میں انسان کرتا رہتا ہے لیکن عموماً وسیعت مفارقت کے وقت ہوتی ہے جدائی کے وقت ہوتی ہے چاہے آدمی کسی سفر پر جاتا ہو تو پھر اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کچھ ضروری باتیں تاکید کے ساتھ کہتا ہے یا آخرت کا سفر ہو تو اس وقت انسان کچھ اس طرح گھر والوں کو جمع کر کے یا اپنے متعلقین کو جمع کر کے جو انتہائی اہم اور تاکیبی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت اہتمام سے کہتا ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے تو یہاں پر وصیت کا لفظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی بہت اہتمام کے ساتھ اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور یہ نصیحت ان کو کی کہ تمہاری زندگی حالت اسلام پر گزرنی چاہیے اور جب زندگی حالت اسلام پر گزر جائے گی تو یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ تمہاری موت بھی اسلام پر آئے گی اگر اسلام پر موت چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زندگی بھی اسلام پر گزر جائے اسلام کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل کو اپنی خواہش کو اور اپنی دوسرے جو ہمارے اوپر پریشر پڑتے ہیں فیملیوں کے یا دوسرے متعلقین کے یا بڑوں کے تو ان سارے پریشروں کو چھوڑ دو صرف اللہ کے پریشر کو قبول کرو تو یہ گارنٹی ہوگی اس بات کی کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو جائے گا پچھلے درس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختصر حالات بتلائے تھے اس درس میں چونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام آیا تو مختصر ان کے بارے میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے چھوٹے بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام عیسو تھا جس کو اہل عرب عیس کہتے ہیں اور چھوٹے کا نام یعقوب تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے پیدا عیسو کی پیدائش ہوئی اور فوراً ہی ان کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عیسو کو اہل عرب عیس کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رومیوں کا خاندان اسی سے ہے اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے تو ان کا خاندان بنی اسرائیل جو ہے یہ یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی اپنی ماموزاد بہنوں سے ہوئی اپنی کزن سے اپنے ماموں کی ان کی دو بیٹیاں تھیں اور وہ حران میں رہتے تھے تو یہ وہاں پر گئے وہاں پہلے ایک بیٹی سے بڑی سے شادی ہوئی پھر دوسری سے شادی ہوئی اور یہ ان کے مذہب میں جائز تھا کہ اگر دو بہنوں سے اکٹھی شادی کر دی جائے یا ایک کے بعد دوسری سے شادی کر دی جائے مختلف زمانوں میں تو یہ ان کے زمانے میں جائز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں آ کر یہ حکم پھر منسوخ ہوا ہے اور ہماری شریعت میں بھی یہ حکم منسوخ ہے قرآن نے روک دیا و انتج معین العقطین کہ دو بہنوں کو بیک وقت آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ حرام ہے پھر ان کے تاریخ والا یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بارہ بیٹے تھے اور ان دونوں بیویوں سے بھی تھے اور باندیوں سے بھی تھے چھوٹی بیوی جو ہے اس سے جو دو بیٹے تھے ان سے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا یوسف اور ایک کا نام تھا بنیامین علیہ السلام اور دوسری بیوی جو بڑی ان سے سات بیٹے تھے اور باقی جو بیٹے ہیں وہ باندیوں سے ایک باندی سے دو بیٹے ہیں اور ایک سے ایک بیٹا ہے اس طرح تقریباً ان کے مجموعی لحاظ سے بارہ بیٹے تھے تو ان میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری سے نوازا ہے کہ وہ پیغمبر بنے ہیں اور جس طرح کہ قرآن بھی کہتا ہے حدیث سے بھی ثابت ہے ان کے حسن کے بارے میں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور یہی خوبصورتی بار بار ان کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتی تھی کہ بچپن میں ان کی خالہ جو ان کی تربیت کرنے والی تھی انہوں نے چوری کا الزام لگایا پھر بعد میں ان کے بھائیوں نے جا کر جب کہ وہ مصر میں تھے کہا کہ فقر سرا قاق من قبل تو اس طرح یہ ان کے اور جیل میں جانے کا بھی ذریعہ بنتا تھا زلیخہ کی وجہ سے جیل میں گئے تو یہی حسن جو تھا یہ زیادہ تر ان کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ بنا لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں اور ان حضرات کی ترقیاں اس پر موقف ہوتی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر پھر قرآن نے بڑی تفصیل سے کیا ہے اور وہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ نے سنایا ہے جو انشاءاللہ موقع آنے پر سنا دیا جائے گا یہاں کچھ باتیں ایسی نقل کی گئی ہیں وہ امام ابن کثیر رحم اللہ نے بھی اپنی الوداع و نہایہ میں اہل کتاب کے حوالے سے نقل کی ہے لیکن علامہ بغدادی آلوسی رحم اللہ ان باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ باتیں صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ وہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے عصمت انبیاء پر فرق آتا ہے مثلا ایک بات یہ نقل کی ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہ اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ بڑے بیٹے سے محبت رکھتے تھے یعنی نام اتنے مشکل ریسو سے یسو سے محبت رکھتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے ان کو محبت نہیں تھی اور والدہ ان کے الٹ تھی یعنی وہ یعقوب علیہ السلام سے محبت رکھتی تھی اور یسو سے نہیں رکھتی تھی اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ ایک نبی اس طرح کی چیزوں سے پاک ہوتا ہے نبی سے گناہ نہیں ہوتے نبی کو اللہ معصوم رکھتا ہے نبی کے لیے کیسے جائز ہے کہ جس بیٹے کو پیغمبر بننا ہے اس کی طرف تو توجہ نہ ہو اس سے نفرت ہو کراہت ہو اور جس کو پیغمبر نہیں بننا اس کی اس کے دل میں محبت ہو اس سے الٹ تو ہو سکتا ہے مگر ایسے نہیں ہو سکتا تو علامہ بغداری ادوسی رحمہ اللہ نے بھی ان باتوں کی ترجیح کی ہے اور چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں تو اسرائیلی روایات تین طرح کی ہوتی ہیں ہمارے اسلام میں جو اسرائیلی روایات اسرائیلی روایات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن میں یا حدیث میں یا اسلامی ہسٹری میں نہیں ہوتی بلکہ وہ یہودیوں کی جو ہسٹری ہے اس کے واسطے سے ہم تک پہنچتی ہیں اس کو یہودیوں کی یا عیسائیوں کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے تو اس بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے تو اسرائیلی روایت کے بارے میں اسلام میں اس کی تین کیٹاگریاں ہیں ایک کیٹاگری یہ ہے کہ اگر اسرائیلی روایت کے ذریعے سے کوئی ایسی بات ہم تک پہنچے کہ وہ بات ہمیں قرآن نے بھی بتلائی ہے حدیث نے بھی بتلائی ہے یا ان میں سے کسی ایک نے بتلائی ہے وہ بات تو مانی جائے گی اور اگر کوئی ایسی بات ہم تک پہنچے کہ قرآن نے اس کو جھٹلایا ہے یا حدیث نے اس کو جھٹلایا ہے تو اس طرح کی بات کو کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کا انکار کیا جائے گا لیکن اگر ایسی بات ہو کہ اس کا قرآن میں یا حدیث میں کوئی ذکر ہی نہ ہو تو اس طرح کی بات کے بارے میں توقف کیا جائے گا لا نصدق ولا نکذب نہ ہم اس کو سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات یہ تین کیٹاگریاں ہیں اسرائیلی روایت کے بارے میں اب یہ بھی چونکہ اسرائیلی روایت ہے اور یہ ایسی روایت ہے کہ جو امت کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کو گناہوں سے معصوم رکھتا ہے محفوظ رکھتا ہے اسی وجہ سے تو ان کو مقتدا بناتا ہے اور لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی ہر ہر ادا کو اپناؤ اور ان کے قدم پر چلو اگر وہ معصوم نہ ہو اور اسے اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہیں تو پھر مقتدا بننے کی تو صلاحیت ان کی متاثر ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ روایت اس طرح کی ہے کہ اس میں ان کی عصمت انبیاء کے عقیدے پر فرق آتا ہے اور یہ قرآن و سنت کے اور امت کے خلاف ہے اس وجہ سے اس طرح کی روایات کو رد کر دیا جاتا ہے اور اس کو نہیں مانا جاتا حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں کے پاس گئے تو جب وہاں جس وقت وہاں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ رات آئی اور وہاں پر یہ سوئے تو خواب میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو گئی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اسی جگہ کو آباد کرنا ہے آپ آپ کے مال میں برکت دی جائے گی آپ کی اولاد میں برکت دی جائے گی تو اور آپ نے اسی جگہ کو آباد کرنا ہے تو جب یہ ماموں کے پاس گئے وہاں ان کی شادی ہو گئی اور مالی حیثیت سے اولاد کی حیثیت سے یہ بہت اچھے ہو گئے تو جب واپس یہ اسی جگہ پر آئے وہاں انہوں نے ایک مخصوص نشان رکھ دیا تھا پتھر پر تاکہ یہ وہ جگہ ان سے بھولے نہیں تو وہیں انہوں نے رہائش اختیار کی اور سب سے پہلے انہوں نے نظر کے طور پر کہا تھا کہ چونکہ اللہ نے میری رہنمائی کی ہے تو میں ایک معبد بناؤں گا عبادت کی جگہ بناؤں گا یہاں پر اور دوسرا یہ کہ میرا جو بھی مال ہے اس کا دسواں حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو وہاں انہوں نے جو معبد بنانے کا ارادہ کیا اس معبد کا نام انہوں نے رکھا بیت عید بیت عید اور اسی کو بیت اللہ کہتے ہیں اور یہ یہی بیت المقدس یہ جو مسجد اقسا ہے اس کی ابتدا یعقوب علیہ السلام نے کی ہے اور وہ اس خواب کی بنا پر اس جگہ کو انہوں نے آباد کیا اور پھر اس پورے علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو آباد کیا اور ان کی نسل میں اور وہاں کھانے پینے میں ساری چیزوں میں اللہ نے بہت برکت دی جس کا قرآن میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے مثلا زیتون وغیرہ اور اس طرح دوسری نعمتیں ہیں وہاں کی وہاں کا موسم اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور کوہی طور وغیرہ اور اس پورے علاقے کو قرآن نے بابرکت کہا ہے برکت والی جگہ کہا ہے تو قرآن نے بھی اس برکت کی تعریف کی ہے تو یہ وہی جگہ ہے تو بیت المقدس سب سے پہلے بنانے والے یعقوب علیہ السلام ہیں پھر بعد میں جب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تو پھر حضرت سلیمان ابن داود علیہ والسلام انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے اور ایشان سے تعمیر کی ہے جنا سے تعمیر کروائی ہے جس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ بیت المقدس آج تک موجود ہے خیر بعد میں بھی اب اس میں جو وہ گنبد سخرہ وغیرہ ہے تو زیادہ تر تو اسی کا نقشہ آتا ہے ٹائم ٹیبلوں وغیرہ پر لیکن یہ گنبدی سخرہ جو ہے یہ مسلمانوں کے عموی حکمران عبد الملک ابن مروان وغیرہ نے بنائی ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنائی یہ بعد میں اس کا اضافہ ہوا ہے یہ پہلے نہیں تھا تو یہ ہے بیت المقدس کی تاریخ کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کس نے کی اور پھر انتہا تک اس کو کس نے پہنچا تقریباً ضروری باتیں تو آ گئی اب اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں